زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اثر سے پہلے والی دو رکتیں فوت ہو گئی تھیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اثر کے بعد ادا کیا حدیث نمبر بارہ سو چالیس مسند احمد